ان ازواج کے علاوہ مزید خواتین آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ان ازواج کو دوسری خواتین سے تبدیل کرنا حلال ہے خواہ ان کا حسن آپ کو پسند ہو ماں سوا آپ کی کنیزوں کے اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے